آسان اور باعافیت رزق اللهم لا تكلفني طلب ما لم تقدره لي وما قدرت لي من رزق فأتني به في يسر منك وعافية وأصلحني بما أصلحت به الصالحين فإنما أصلح الصالحين أنت فعنما اصلاح سوالحین یا اللہ مجھے اس چیز کی تلاش کا مکلف نہ بنائیے جو آپ نے میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں اور جو رزق آپ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے بسہولت و عافیت مجھ تک پہنچا دیجیے اور جس طرح سے آپ نے صالح لوگوں کی اصلاح فرمائی میری بھی اسی طرح اصلاح فرما دیجیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صالحین کی اصلاح بھی آپ ہی نے فرمائی ہے یہ والہانہ دعا بعض انبیاء علیہم السلام کی طرف منصوب ہے